الذين يعلم الله ما في قلوبهم عنهم وعظهم وقل لهم في قلم قولا غوق یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کی بات کو اللہ جانتا ہے پس آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے اور انہیں ان کے بارے میں کوئی مؤثر بات کہیے انہی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے نفاق کو جانتا ہے لیکن مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ابھی انہیں کوئی سزا نہ دیں اور صرف اشارے کے ذریعے دھمکی اور نصیحت پر ہی اکتفا کریں اور انہیں کوئی ایسی بات کہہ جائیں جو ان کے دلوں پر اثر انداز ہو جو انہیں مغموم بنا دے اور ان کے دلوں میں خوف سما جائے مثلا یہ کہیے کہ نفاق کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور کبھی قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے اور یہ کہ ان کے اور مشرقین کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے